أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا أشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا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 مما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله کے خاص فضل و کرم سے تراوی کے بعد تفسیر قرآن پاک کا یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے اور اس سال شروع رمضان سے اب تک سورہ احقاف سورہ محمد سورہ فتح اور اب یہ سورہ حجرات کی تفصیل چل رہی ہے سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام اہل ایمان اور تمام مسلمانوں کو بالخصوص کئی اہم باتوں کی تلقین فرمائی ہے پہلی بات تو یہ ہے جس سے سورت کا آغاز ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جس شخص کے دل میں پیغمبر علیہ السلام کی عظمت نہ ہو وہ دراصل مسلمان ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے چنانچہ حکم دیا گیا کہ جس مجلس میں نبی اکرم علیہ فلاد و سلام تشریف فرما ہوں تو وہاں کسی کو آپ سے آگے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے پہلے حضور کریں گے پھر دوسرے کریں گے مثلا کھانے کی مجلس ہے تو پہلے آپ شروع فرمائیں گے تب دوسرے لوگ شروع کریں گے کوئی پہلے شروع کر دے تو یہ بے ادبی کہلائے گی کوئی مشورے کی مجلس ہے تو جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود مشورہ نہ مانگیں کسی کو خامخواہ آگے آ کر مشورہ دینے کی اجازت نہیں ہے یہ گستاخی کہلائی بے ادبی کہلائی اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ حضور اکرم علیہ السلاط والسلام سے گفتگو کرتے وقت ادب ملبوز رکھو جیسے تم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہو بے تکلفی کے ساتھ حضور کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ بہت ادب احترام نرمی کے ساتھ گفتگو کرو آواز بلند نہ کرو اور آپ کو ایسے مت پکارو جیسے عام انسانوں کو پکارا جاتا ہے کہہ رہے فلانے ذرا سنو حضور کے ساتھ ایسا برتاؤ کسی امتی کے لیے درست اور جائز نہیں تو شروع میں تو پیغمبر علیہ سلاۃ والسلام کے ساتھ ادب اور احترام کی تعلیم دی گئی پھر یہ فرمایا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی خبر لے کے آئے تو اس پہ آنکھ بند کر کے یقین مت کر لو بلکہ چھان بین کرو تحقیق کرو اور موجودہ دور میں خصوصاً اس ہدایت کی بڑی اہمیت ہے اس لیے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے نہ جانے کیا کیا باتیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سپلائی کی جاتی ہیں اور دین کے بارے میں بھی بہت سی باتیں چلتی رہتی ہیں اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس ہم سے انٹرنیٹ چلانا آ گیا تو اب ہمیں کسی مفتی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں سرچ کرو اور پتا چل جائے گا یہ کچھ پتا نہیں کہ وہ صحیح پتا چلے کہ غلط اس لیے اس آیت میں یہ تنگی کی گئی ہے کہ ایسی گری پڑی بات پر یقین مت کرو معتبر لوگوں سے اس کی تحقیق کرو تب آگے قدم بڑھاؤ قرآن پاک صرف صحابہ کے لیے نہیں اترا ہے یہ تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے آج کے دور میں بھی یہ ہدایت ہے اس لیے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کو اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ محض کسی آنے والے میسج یا پیغام پر یقین کر کے مت رہیں بلکہ معتبر علماء سے اس بات کی تحقیق کریں ہمارا علم سطحی نہیں ہونا چاہیے بلکہ تحقیقی اور معتبر ہونا چاہیے یہ کیا بات ہے کہ دنیاوی معاملات میں کوئی بھی بات اگر آتی ہے تو ہم اس فن کے ماہر سے رجوع کرتے ہیں دوسروں کی بات نہیں مانتے ڈاکٹری کا مسئلہ ہے اگر کوئی ہمیں دوا بتلا دے تو بھائی یہ کھا لو تو لوگ کیا کہتے ہیں بھائی کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرو اس کے بعد کھانا کہیں نقصان نہ ہو جائے اور کوئی مشورہ دینے لگے عمارت کے بارے میں کہ بھئی یہ نہیں ایسے نہیں بناؤ ایسے بناؤ کہ نہیں بھئی انجینئر کو بلاؤ وہ جو بتائے گا اس پہ عمل کرو تو دین ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس میں یہ کوئی بات ملحوظ نہیں جو چاہے فتوا دے دے جو چاہے مسئلہ بتا دے اور صرف مسئلہ ہی نہ بتائے بلکہ جناب بحث مباحثے پہ تیار ہو جائے جھٹ بازی کرنے لگے اور دلیلیں دینے لگے اور لوگ آنکھ بند کر کے اس پر یقین کر لیں تو گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ بہت اہم ہدایت ہے جو قرآن پاک میں دی گئی ہے کوئی بات تمہیں پتا چلے تو پہلے تحقیق کرو اس کے بعد پھر مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق کس کی تلقین کی گئی کہ دیکھو بھائی لڑائی جھگڑا مت کرو اور اگر بل پر دو فریقوں میں لڑائی چھڑ جائے تو خاموش تماشائی بن کے نہ رہو بلکہ صلح مسالات کرانے کی کوشش کرو جیسے بھی ہو سکے لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کرو فرمایا سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں دینی اخوت ایمانی بھائی چارہ ان میں قائم ہے وہ کہیں کبھی ہوں کہیں کے بھی رہنے والے ہوں کسی بھی برادری سے ان کا تعلق ہو کسی بھی رنگت اور نسل سے ان کا تعلق ہو بہرحال اگر ایمان والے ہیں تو سب بھائی بھائی ہیں پر میں ان میں لڑائی مت ہونے گزلہ مصالحت کراؤ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام اسباب کو بیان فرمایا جن کی وجہ سے آپس میں دلوں میں دراریں پیدا ہوتی ہیں فرمایا کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے کوئی کسی پہ بہتان نہ لگائے کوئی کسی کا نازیدہ لقب نہ دے چڑھائے نہیں اس لقب کو دے کر اور فرمایا کوئی آدمی کسی سے بدگمان نہ ہو اچھا گمان رکھے جو ہی نہ کریں کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہ کریں اور فرمایا پیٹ پیچھے برائی ایسی بری بات ہے جیسے کسی مردار بھائی کا گوشت کھانا یہ تمام باتیں پچھلی آیتوں میں آ چکی ہیں میں خلاصے کے طور پر ان کو دوہرا رہا آج امت کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ امت کو بانٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور ایسی باتیں اٹھائی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ اکادر اور بزرگ جو دنیا سے جا چکے ان کا نام لے لے کر کے ان کی برائی گویا کے آئنے ثواب سمجھا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم بہت بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں یہ دین کی خدمت نہیں ہے یہ ملت کی خدمت نہیں ہے بلکہ یہ ملت کے ساتھ سراسر دشمنی ہے اور کچھ لوگ تو اور آگے بڑھے تھے ان کا کام ہی ہے یہ بھی کافی وہ بھی کافی فلاں بھی کافی کوئی تقریر ان کی تصویر سے خالی نہیں اور بڑے ہی جوش کے ساتھ اور نہ جانے کیا کیا دعوے کر کے تقریر کی توپے لگا رکھیے ان کے علاوہ دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی دوسرے کو یوں کہے کہ اے کافر یعنی کسی کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو جس کو کافر کہہ رہا ہے تو فرمایا اس کا فکر اسی لوٹا لوٹائے اس کا کسی کو لوٹا ہے جو دوسرے کو کافر کہے اور وہ کہا نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کے کلام میں ننانوے پہلو کفر کے نکلتے ہوں اور ایک پہلو ایمان کا نکلتا ہو تو اسے مومن کو ہو کافر مت ہو اور یہاں یہ صورت حال ہے کہ اگر ایک پہلو بھی کفر کا نکل رہا ہے اور ننانوے پہلو ایمان کے ہیں تو کافی کہنے پہ ہوئے اور اسے بہت بڑی دین کی خدمت سمجھا جا رہا ہے تو کر لو دنیا میں آنکھ بنتے ہی یہ پکڑ ہوگی تو ساری کرکری ہو جائے گی اور اللہ کے ہاں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر پائیں گے ایسے لوگ یہ سن لے کام کھول کر اس لیے کہ پیغمبر علیہ سلاط والسلام کو تو کافروں کو مومن بنانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے اور یہ مومنوں کو کافر بنانے کے چکر میں لگے تو یہ حضور کی محبت ہے یہ حضور کی عداوت ہے یہ ملت کو ٹکڑے کرنے والوں کے لیے یہ سورہ حجورات کی ایک ایک آیت اپیل کر رہی ہے بدگوانی مت رکھو بہتان مت لگاؤ کسی کو نازیبا لقب مت دو اللہ سے ڈرو بیچ بیچ میں یہ بھی ہے اللہ سے ڈرو خدا کے یہاں جانا ہے یہیں نہیں رہنا ہے اور بیچارے عوام کو تو کہنا کیا جو ان کے رہبر ہیں جو اس غلط راستے پر عوام کو ڈال رہے ہیں عوام کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی گردن سب سے پہلے نپنے والی انہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت اور قرآن پاک کی ان ہدایات کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تمام انسان وہ سب ایک ماں باپ کی اولاد حضرت آدم حضرت ہوا سب کا نصب وہی جا کے ملتا ہے اس لیے نصبی بنیاد پر بغض و عداوت کسی کو نیچ سمجھنا کسی کو حقیر سمجھنا کسی کو خامخواہ برتر سمجھنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں یہ بات ہے کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے جو سب سے بڑا دیندار ہے وہ سب سے بڑا شراکت والا ہے اور دینداری جس میں نہیں ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو اللہ کے ہاں اس کی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں یہ ساری باتیں ہمارے لیے جھنجھوڑنے کے قابل ہیں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے اپنا محاسبہ کرنا ہے دین حق کے اوپر قائم رہنا ہے قرآن پاک سے اپنا رابطہ مضبوط کرنا ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کچھ دیہات کے رہنے والے لوگ آئے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم مومن ہیں اپنے ایمان کا اور اپنے ایمان کے کمال کا دعویٰ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے تم پکے مومن نہیں ہو خالی دکھاوے کے مومن ہو ظاہر داری ہے تمہارے اندر اگر تم پکے مومن ہوتے تو یہ جو خرابیاں ہیں جو پیچھے بیان ہوئی یہ تمہارے دل میں نہ پائی جاتی اگر ایمان کی چاشنی ایمان کی حلاوت ایمان کی حقیقت تمہارے دلوں میں پیوست ہوتی تو تم تمام مومنین کے لیے دل کے اندر وسعت رکھتے خیر خائی رکھتے نصیحت کے جذبات رکھتے یہ بات تم میں نہیں ہے اس لیے تم ظاہر داری والے مسلمان لیکن ابھی کچھ بگڑا نہیں اللہ تعالیٰ پر مارے کچھ نہیں بگڑا اگر اب تم صحیح راستے پہ آ جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگو اور سنت پہ چلنے لگو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے بہت بڑے مغفرت فرمانے والے بڑے مہربان یعنی اگر تمہیں اپنے جرم کا احساس ہو گیا تو مایوس ہو کے بس بیٹھو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے خیر الغافرین ہے غفور الرحیم ہے تمہارے اعمال کا بھرپور بدلہ ملے گا لیکن تمہیں ٹھیک راستے پہ آ جانا چاہیے اور فرمایا کہ جو لوگ سچے مومن ہیں ایمان بھی ہے ان کے پاس اور دل میں ایسا یقین ہے کہ شک اور شبے کی کہیں گنجائش نہیں اور ساتھ میں قربانی کا جذبہ بھی ہے مال کی قربانی بھی اور جان کی قربانی بھی حضور کی آن پر حضور کی شان پر پیغمبر علیہ تو سلام کی عزت و آبرو پر اور دین پر مال بھی اٹھانے کو تیار اور جان بھی قربان کرنے کو تیار ایسے لوگ ہیں سچے مومن چاہے وہ دعویٰ کرے یا نہ کرے خالی دعوے سے کام نہیں ہوتا جو کسوٹی پہ پورا اترے اس سے کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ہمیں سب پتا ہے اور پھر یہ فرمایا کہ کوئی اگر مسلمان ہو جائے تو یوں نہ کہے کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا اسلام لا کے اسلام سے ورنہ تو اسلام تو بیچارہ غریب تھا ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اسلام مضبوط ہو گیا کچھ لوگ کہہ رہے تھے ایسا پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کے کہ جی ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہم اسلام لے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں بتلا دیجیے آپ تم مجھ پہ احسان مت رکھو اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ تمہیں ہدایت کی توفیق دے دی ورنہ لاکھوں کروڑوں ہیں جو ہدایت سے محروم ہے اللہ کا احسان مانو کہ اس نے ہدایت تمہیں دی ہے تمہارا کوئی احسان نہیں ہے اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں دین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے دین کی سب کو ضرورت ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی سب کو ضرورت ہے یہ بات کہی شاندار انداز اور اسی کے دن میں حضرات مفسرین نے یہ لکھا کہ اگر کسی کو خیر کے اعمال کی توفیق ہو جائے تو وہ کبھی بھی غرور نہ کرے کہ میں نے نماز پڑھ لی میں نے تو روزہ رکھ لیا اور میں نے تو زکات دے دی اور میں نے تو اچھے اخلاق اپنا لیے تو میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اور میرا بڑا احسان ہو گیا اسلام پر اور دین پر فرمایا کہ ایسے تمام موقعوں پر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی شکر گزاری بجا لاؤ بربر دیوار عالم میں تو کمزور تھا میں کس قابل تھا میں تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا میں چل بھی نہیں سکتا میں آ بھی نہیں سکتا بغیر اللہ کی توفیق کے میں روزہ رکھ بھی نہیں سکتا آپ کی توفیق کے بغیر کیا مجال ہے کہ کوئی ایک پیسہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دے اللہ کی توفیق کے بغیر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہمیشہ یہ جذبہ ہے سیدنا حضرت نوح اعلی نبی جنا علیہ والے والسلام نے اللہ تعالی سے فرمایا کہ ہم سے تو آپ کے شکر کا حق ادائی نہیں ہو سکا ما شکر نا کا شکری کیوں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جب شکر آپ کا ادا کروں گا پھر شکر ادا کرنا واجب ہو جائے گا شکر کی توفیق تو آپ ہی دیں گے جب شکر ادا کروں گا پھر شکر پر شکر لازم ہو جائے گا تو میرے بس کی تو بات ہے نہیں کہ میں شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نے شکر کا حق ادا کیا جب اپنی ہار مان لی تو اب حق ادا ہو جب ہار مان لی کہ ہاں جی ہمارے بس کی بات نہیں آپ ہی کی مدد سے جو ہونا ہے ہوتا ہے اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمد شریف قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو قرآن میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے سب سے زیادہ قرآن میں کون سی صورت پڑھی جاتی ہے اس صورت میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے نعبد ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہماری بس کی بات میں ہم نے کہا ہے کہ ہم عبادت کریں آپ کی مدد ہوگی تو ہماری عبادت کی ہمیں توفیق ملے گی تو ان آیات میں یہ فرمایا کہ اللہ پہ احسان مت جتاؤ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں ہدایت کی توفیق سے نواز رکھا اور پھر حقیر نے آخری آیت میں یہ فرمایا کہ یہ یقین رکھو یہ آسمانوں کی اور زمین کی تمام چھپی ہوئی باتیں اللہ کے علم میں عالم الغیب ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کسی پیغمبر کو اگر غیب کی خبر ملی ہے تو ذاتی طور پہ نہیں ملی اللہ کے خبر دینے سے اس کو غیب کی خبر ملی ہے بغیر کسی واسطے کی خبر نہیں ملی ہے عالم الغیب ذات اللہ تبارک و تعالی اسی کے اوپر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے تاکہ ہر آدمی ڈرے اللہ سے کہ میں چھپ کر کے کروں گا تو بھی اللہ کو پتا ہے لوگوں کے سامنے کروں گا وہ بھی اللہ کے علم ہے قالت کال دل کہتے ہیں دیہات کے لوگ کہ ہم تو ایمان لے آئے یہ کچے پکے مومن تھے پورے پکے والے ہیں ہے مومن لیکن دعوی زیادہ تھا امین ولكن قولوا آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان کامل نہیں لائے لیکن ظاہر مسلمان ہو گئے یوں کہو کو اور ابھی ایمان کی پوری چاشنی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوئی ہے انہیں ابھی اور کرنے ذرا توجہ کی ضرورت ہے دعوے سے کام نہیں چلے گا اور اگر تم حکم پر چلو گے اللہ کے اور اس کے رسول کے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی نہیں کاٹیں گے یعنی پورا پورا بھرپور ثواب ملے گا بے فکر ہو ان یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والے بڑے مہربان الذين آمنوا سولی یقیناً جو لوگ ایمان لائے وہی مومن ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر ثم لم ملم پھر وہ کسی شخص میں نہیں پڑے یعنی صرف ظاہری مومن نہیں ہے بلکہ دل سے بھی پکے مومن ہیں في سبيل الله اور انہوں نے قربانی دی اپنے مالوں کے ذریعے اور جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں وہ لوگ ہی سچے ہیں جو سچے مومن ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں یہی لوگ دراصل اپنے دعوے میں سچے ہیں آپ فرما دیجئے کہ کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو اپنی دینداری اللہ کے سامنے ہم دیندار ہیں ہم نے نماز پڑھ لی ہم نے یوں کر لیا وہ کر لیا اللہ کو جتلا رہے ہو والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض اور اللہ کو خوب خبر ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں واللہ بكل شيء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے انہیں یعنی جتلانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو خود خبر ہے کون کتنے پانی میں اسلم یہ آپ پر احسان کرتے ہیں کہ اسلام لے آئے اسلام کو ہے آپ فرما دیجیے ان سے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت رکھو علیکم ان کم کم بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت سے نوازا ان کم تم اگر تم سچے ہو ان اللہ تعالی جانتا ہے چھپے بھیدوں کو آسمانوں کے اور زمین کے بصیر بما تعملون اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ ان سب باتوں کو دیکھ رہا ہے اندھیرے کی وجہ سے بھی دیکھنا اس کا بند نہیں ہوتا پہاڑوں کے نیچے چلے جاؤ جزیروں میں چلے جاؤ دریاؤں میں چلے جاؤ تہخانوں میں جا کے چھپ جاؤ اپنے جیسے انسانوں سے تو آدمی چھپ سکتا ہے اللہ سے کوئی چیز چھپی اللہ ہر جگہ دیکھنے والا ہے جب ہر جگہ دیکھنے والا ہے تو آدمی ایسا کام کیوں کرے جس سے اللہ ناراض ٹھیک ٹھیک کام کرے کیونکہ پکڑ تو وہیں ہو نہیں ہے جاتے مندی کی بات یہ ہے کہ اس پکڑ سے آدمی بچنے کا دنیا میں اہتمام کرے اور اگر غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی سے توبہ استفار کرے اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ کا اہم طریقہ ہے قرآن پاک میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہ آیت آتی ہے اللہ الرحیم کن اللہ الرحیم ان اللہ غفور الرحیم تھوڑا تھوڑا موجود مضمون بیان ہوتا ہے اور پھر یہ کہ بھائی اللہ بہت غفور ہے اللہ بہت رحیم ہے تاکہ تمہیں شعور ہو اور تم رجوع ہونا چاہو تو مایوس ہو کے مت بیٹھو اور سچی پکی توبہ کر لو اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اور خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والے ناراض نہیں ہوتے اور چھپا کے رکھتے ہیں زلیل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ توبہ قبول پر گے اور جتنے گناہ ہیں سب کو مٹا دیں گے بعض روایتوں میں کہ فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں گناہ اللہ کے علم میں ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے لیکن مخلوق سے اللہ تعالیٰ چھپا دیتے ہیں اتنے بڑے فضل و کرم کی بات معاف بھی کرے اور چھپا بھی دیں حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک موقع پر تمام جنتیوں کا اجتماع ہوا ہے آج جنت اجتماع ہے گویا عالمی اجتماع ہوگا جنتیوں کا یوں کہیے جی۔ اور ہر جنتی جو ہے اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے اس کو سیٹ ملے گی ہائی فائی کے درجے والا ہے اس کے لیے شاندار سیٹ اور اس سے کم درجے کا ہے تو دوسرے نمبر پہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کوئی وی آئی پی علاقہ ہوتا ہے کوئی ویسا علاقہ ہوتا ہے ٹکٹ وکٹ بھی الگ الگ قسم کے ملتے ہیں اور جو عام جنتی ہوں گے ان کو نیچے بٹھایا جائے گا لیکن وہ نیچے بھی کیا ہوگا کہ اس کی کمتریاں بھی ہیرے موتی جواہرات کی ہوں گی اور مشک و امبر پھیلا ہوا ہوگا سارے جنتی ایک جگہ جگہ اور اس مجلس کی خاصیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالی ہر ایک جنتی سے براہ راست گفتگو فرمائے ہر ایک جنتی سے یہ تو بڑے اعزاز و اکرام کی بات یہاں دنیا میں اگر کوئی جلسہ ہو رہا ہو تو منتری صاحب کسی آدمی کو خاص مخاطب کر کے اس سے بات کر لیں یا اس سے سرگوشی کر لیں تو وہ تو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے کہ مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا اس کے فوٹو کھینچوا کے پھرے گا اپنے اس پہ لگائے گا کہ فلانے جی نے ہمیں جو ہے کام میں بات کر لی جو ہے بڑے ہم قریبی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ہر جنتی سے بات فرمائیں سرگوشی فرمائیں تو ایک جنتی اس سے جب گفتگو شروع ہوگی اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہ یاد دلائے کہ تجھے یاد ہے تم نے دنیا میں بہت گڑبڑ کی تھی یوزف کی روح آدھا ہزارات ہی اب اس کا فکر ہونے لگی کہ یہ تو پھر پرانی باتیں شروع ہو گئی کہیں نئی فائل نہ کھل جائے تو وہ کہے گا ڈرتے ڈرتے کہ لال عالمین وہ تو آپ نے بخش دیے تھے وہ تو آپ نے مغفرت فرما دی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں ہاں مغفرت تو ہو چکی مغفرت نہ ہوتی تو تم یہاں کیسے آتے جنت میں ہم تو تمہیں یاد دلا رہے تھے تاکہ تمہارے ذرا اور زیادہ احسان ہمارا مانو کہ ہم نے معاف بھی کرایا چھپایا بھی اور جنت میں بھی پہنچا دیا اور یہ اعزاز اکرام بھی دیا عطا کیا اس لیے اللہ سے ہر آدمی اچھی امید رکھے اور جو گڑبڑ ہو گئی ہو تو بدل لے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا اب رمضان کے آخری اوقات چل رہے ہیں نہ کی ہو تو آپ کر لے لیکن توبہ کے لیے شرط ہے ندامت شرط ہے بھائی برا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ یہ بھی شرط ہے اگر ارادہ کرتا ہے تو بس ہونے دو عید پھر تو سب نکالوں گا کسر اور یہاں استغفار کر رہا ہے رو رو کے تو یہ استغفار نہیں چلے گا مطلب یہ ہے کہ اب تو کرنا ہی نہیں ہے کوئی برائی ہوئی تو اب تو کرنی ہی نہیں ہے آئندہ سے کتنی برائیوں میں ہم مبتلا ہیں بہت سے لوگ نمازوں کے پابند نہیں ہیں بہت بڑا گنا ہے نماز قصدن چھوڑنا بہت سے لوگ پکچروں دیکھنے کے عادی ہیں بہت بڑا گنا ہے دین دنیا سب برباد ہے معاشرت برباد ہے اور بہت سے گناہوں میں لوگ پڑے گئے مالی معاملات کے اعتبار سے بہت سے لوگوں کے اوپر حقوق ہیں وعدہ نہیں کر رہے ہیں بہت سے لوگ حرام خوری میں مبتلا ہیں ناجائز کاروبار میں مبتلا ہے اللہ سے نہیں ڈر رہے تو پختہ ارادہ کرنا پڑے گا کہ اب تو جو ہو گیا ہو گیا اب آئندہ نہیں کرے اللہ تعالی کی مدد ہوگی اس شخص کے ساتھ جو پختہ ارادہ کرے گا اور سچے دل سے توبہ کرے گا اور توبہ کے بغیر چارے کار عقل مندی کی بات یہی ہے کہ بات بگڑنے سے پہلے اللہ سے آدمی معافی تلافی کر لے اور ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ ہمیں ہر حالت میں دیکھ رہے ہیں اسی بات پر اس صورت کا اختتام ہو رہا ہے اللہ وسیع بما تعملو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس سے پوری طرح واقف ہیں ہمارے دلوں کی کیفیات سے بھی واقف ہیں ظاہری اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے و کرم سے ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توقع عطا فرمائے کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور جو ہدایات قرآن پاک کی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہماری نسلوں میں دین ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین